انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی قیامت میں کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح حشر کیا جائے گا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں دو پاؤں پر چلایا اسے اس پر قدرت نہیں ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے قطادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور ہے ہمارے رب کی عزت کی قسم بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو تیئیس